یہاں تک کہ آپ کی پیچھے والی سب کے لوگ سن لیتے فیر مسجد تمام لوگ آمین اس طرح بولتے کہ پوری مسجد کوج جاتی بتائیے یہ حدیث بالکل صحیح ہے صحیح ہے کہ آمین اتنی زور سے بولی جاتی تھی کہ پوری مسجد کوج جاتی تھی بتائیے نبی نے زور سے آمین کہا یہاں تک کہ پیچھے تک بولوں نے سنا ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہمارے ہاں حدیث قابل عمل اس حدیث پر اپنا امن اور کہتے ہیں آمین دعا ہے میں آپ سے اس بات کو لکھا ہوا ہے آمین دعا ہے حضرات آمین دعا نہیں ہے آمین تابع دعا ہے اور اگر آپ یہ کہیں تمام دعائیں ہیرے پڑھنی چاہیے جیسے آمین دعا ہے اور ہر دعا دھیرے پڑھنی چاہیے تو احتیاط کرا کر مستقل بھی تو دعا ہے تو پوری دھیرے پڑھتے گہری نماز اگر دعا یہ آمین کی طرح ہے یعنی دعا کو دھیرے پڑھنا چاہیے تو احتیاط کرا کر مستقیم یہ بھی تو دعا ہے پھر دھیرے کیوں پڑھتے پڑتے ذریعہ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آمین دعا ہے ہم آمین کو دعا نہیں مانتے یہ غلط ہے بنیادی دے نہیں بلکہ ہم اس کو تا دعا مانتے ہیں جب بندہ کہتا ہے دن سراط سراط المستقیم الذین انعمت علیہم علیہم غیر المغضوب جب یہ دعا مانگی اس نے تب کہا گیا آمین اب میں یہ بولوں میں یہ بولوں کہ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 کر لیا ہے کہ ہمیں امام کے قول ہی کو اپنے سامنے رکھنا ہے اسی کو ماننا ہے تو کوئی دلیل نے نہیں منوا سکتا حضرت نے احتام کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے سے نکل کر کے آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی احتامت سننے کے بعد بھی دو رکعت سندر پڑھنے کے لیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اس کا کپڑا کھینچا اور فرمایا کیا تو صبح کی فرض نماز چار پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ جب نماز فجر کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو دو رکعت سنت نہیں ہے برابر پڑھتے رہتے ہے کہ نہیں عمل اس حدیث کے اوپر راحت ہے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب آدمی نے کہہ دیا کہ میری دلیل قول امام ہے تو حدیث کہہ رہی ہے اجوا کہہ رہے گیا قرآن کہہ رہے گیا مخلف کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے امام کا قول ہی اس کا مستند ہے تو جب مخلف نے یہ بات تسلیم کر لی کہ میرے امام کا قول ہی میرا مستند ہے تو پھر اسے قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں اسے اسے حدیث دیکھنے کی کی ضرورت نہیں اجماع طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اجماع کو مانتا ہے وہ قرآن کو ہے ہے وہ حدیث کو یہ تو خالی اپنے امام کے قول کو ماننا مسترد تو پہلے یہ ثابت کرو کہ ہم مقلد نہیں ہیں مقلد جو رہے گا وہ نہ تو کتاب کی طرف نظر کرتا ہے نہ حدیث کی طرف اور نہ اجماع کی طرف یہ مستند ہے آپ کا مستند قرآن نہیں حدیث نہیں اجماع صحابہ نہیں اجماع علماء اور فقہ نہیں بلکہ صرف قول امام آپ کا مستند ہے آپ تکلیف چھوڑیے اس کے بعد قرآن حدیث اور اجماع کی بات تو زبردستی کہ آپ مقلف بھی بنے رہے اور آپ قرآن حدیث اور اجماع پر عمل کرنے کا دعویٰ بھی کریں یہ تو اجتماعی ذکن ہے تناخو ہے آپ زبردستی ڈنڈے کے زور سے نہیں منوانا چاہتے ہیں اور ڈنڈے کے زور سے کوئی مانتا نہیں ہے ڈنڈے کے زور سے کوئی ماننا دیکھیے ایک بات یہ کہیں گے کہ دیکھیے حدیث پر کیسے عمل ہوتا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں اس میں ہم لوگوں نے وہاں مار کر دیا کیا ہے کہ جب حقیر کا شہود میں بیٹھا جائے تو بخاری کی کیا روایت کے کتاب خلاف پوری فیدا جانا سب پھر رکاتی لا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے تو مدمہ رجلہ الیسرہ وہ نسبر کو اپنے بائیں پیر کو آگے کر لیتے اور دوسرے کو کھڑا کر لیتے اور بیٹھ جاتے اپنے سورج کے بل وہ کہاں کا آگامہ پاکتی ہی سورج کے بل وہی سبر ہو یعنی پیروں کے اوپر نہ بیٹھنا بلکہ زمین کے اوپر بیٹھ جانا ایک پیر کو کھڑا کر لینا اور ایک پیر کو اندر سے نکال لینا اور زمین کے اوپر بیٹھ جانا اس کو تبارک بولتے ہیں اب دیکھیے یہ بخاری کی بات ہے کتاب کتاب خلاصی اور بتایا گیا سنت الجلوس میں تشہد تشہد اخیر میں بیٹھنے کی سنت کیا ہے کہتے ہیں ہم سنت کو تسلیم کرتے ہیں یہاں کا مخالف آپ پاتا سنت الجلوس میں تشہد تشہد اخیر میں بیٹھنے کی سنت کیا ہے یہ ہے جی ایک پیر کھڑا رکھے بائیں بائیں پیر کھڑا رکھے بائیں پیر کو اندر سے نکال لیں اور زمین کے اوپر یہ یہ سبق کو بتائیے زمین مطلب سے بند رہے صحیح ادھیک سے ہوا اور بخاری کی روایت کو کوئی صحیح کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا اس لیے کہ بخاری کی تمام جس سے ہر کے اوپر اجماع ہے کوئی آدمی اگر اس کے اندر کیلے نکالتا ہے تو حقیقت کا کو بھی خرچ اجماع کرتا ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس کے تمام رواج صحیح ہے اچھا یہ لوگ کیا بولتے ہیں یہ تورک نہیں کرتے تورک نہیں کرتے یہ لوگ آپ بتائیے اگر آپ تورک نہیں کرتے تشہد اخیر میں اس طریقے سے نہیں بیٹھتے تو آپ نے سنت کیسے ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اخیر کو جس طرح بیٹھتے تھے آپ کس طرح بیٹھتے سنت میں منع نہیں اپنے خبر میں سنا کر تو ہم نے حدیث کو نہیں مانا یا تم نے حدیث کو نہیں مانا حدیث صحیح صحیح متصل مرفو موجود ہے وہ کہا مقاد بالکل صحیح روایت ہے کسی تعلیم کی بھی گنجائش نہیں اچھا یہ کیا کرتے ہیں جب اٹھتے ہیں سجدے ثانیہ پہ دوسرے سجدے سے جب رکاط کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو زمین پر ہاتھ نہیں رکھتے بلکہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے سیدھے کھڑے ہو گئے اس سلسلے میں بخاری کی صحیح روایت دیکھی بخاری کی طرح سلاد میں بھاپ آ گئے ہم بخاری کئی بھیا آتا مل میرا رکھا جب رساد سے اٹھے تو کیسے زمین پر سہارا لے بافی بات ہے کہ زمین پر سہارا لے امام بخاری نہ ہو اور امام بخاری ایک طرف موجود ہے دوسری طرف بہت بڑے پکی ہیں اور حالانکہ مقلدین کو بھی تسلیم ہے جیسے کوئی بخاری کی تراجمی امام بخاری کی فضا اگر دیکھنے لیے تم کے ترجمہ تو بات دیجیے حدیث کے اوپر جب باپ بات کرتے ہیں تمہاری ان کے کماری کا باپ میں ان کے تراجم کی کتھا کو سبھی تسلیم کرتے ہیں اور امام الف تسلیم کرتے ہیں حضرت امام بخاری کو ایک طرف بہت بڑے محدف ہیں حضرت امام بخاری دوسری طرف بہت بڑے فقیر ہیں سفر تھی ان کے ترجمت الفاظ کی اندر جو جگہ موجود ہے اس جگہ کو بھی تسلیم کرتے سب رکھتی ہے اور کہتے ہیں محسوس پکی نہیں ہوتا یہ تو ان کا ایک مسئلہ ہے محسوس پکی نہیں ہوتا پھر یہ مکو بھائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں صحیح سری مرفو متفل اذا رفع راسه ان استجد في الثانيه جب دوسرے سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہے تو جلدا بیٹھ جائے دیکھو بھی نہیں بیٹھ جائے ایک ایک سنت کوڑا بیٹھا نہیں کی لگا ہو گیا وہ اور زمین پر سہارا لے پھر کھڑا ہو اس کا مطلب سنت ہے حدیث صحیح سری مرحوم سطح میں کہ ایک تو قلوب بیٹھنا بیٹھتے نہیں دوسرے اعتماد اللہ زمین کے اوپر سہارا لینا سہارا لے کر کے اٹھنا تو بیٹھنا بھی نہیں ہوتا سہارا بھی لینا نہیں ہوتا اور ڈائریکٹ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جاتے کہاں سے لیا انہوں نے دیکھیے یہ ہے ان کی فقان اور یہ ہے ان کی حدیث دانی یہاں سنن کبرا ہی کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پیش نقل کیا گیا کیا کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنے پنجوں پر سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے اور آگے دیا ہے کہ حضرت کھڑے کیوں ہوتے تھے یہ کا لفظ ہے انہیں تکلیف تھی تکلیف کی وجہ سے وہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے اب بتائیے جو وہاں لکھا ہوا ہے یہ تکھی تو اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو کھڑے ہوئیے یہاں بغیر تکلیف کے آپ کھڑے ہو رہے اور صحیح سری مرپو متصل حدیث چھوڑ کر کے ابن عمر کے فیل کے اوپر آپ کا عمل ہے یہ حضرت ابن عمر کا فیل ہے وہ بھی تکلیف کی وجہ سے اور حضرت ابن عمر اس تیل کو آپ نے لے لیا اور صحیح سلیم مرفو مستل روایت آپ نے چھوڑ دیا اسی بلبوتے پر آپ مناظرہ کریں گے ابھی صحیح سری مرفو مستل کا جواب کیا ہے کوئی جواب نہیں سرائے جی، شور و شب شور و شب اور چیز ہے اور کلائی اور دلائل حدیث الگ اورمیز مسافات آئیے مسافہ کے تعلق سے دیکھ لیتے کیا ہوا بخاری بابل مسافا علیہ باپ بات آپ بابل مسافا ہوگا حضرت عبداللہ کے مسود آئے آئے بیٹھے اور اس طریقے سے ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کا ہاتھ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ یہ پہلی روایت اور اسی روایت ہے کہ آپ عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے سبوت دکھا رہے ہیں اور ابھی روایت ختم نہیں ہوئی کتنے میں حضرت کا ابن مالک آتے ہیں دیکھیں ابن مالک آتے ہیں اور طلحہ ابن عبید اللہ خود کے ہیرو حضرت ایک ہیرو نہیں پیدا کیا اسلام نے کیا کہتے ہیں nursery of of hero hero صاحب ہے نرسری تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور کام ابن مالک کی جو بڑا اللہ نے ظاہر فرمائی اس پر مبارک باد دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان سے بتا طرح طرح امام بخاری باپ لانگ رہے ہیں کہ باب مطالفہ اور ایک حدیث لا رہے ہیں حدیث کے شروع میں ہے کہ بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کے دونوں ہاتھ درمیان ان کا ایک ہاتھ ہے اور فوراً ہی یہ حدیث میں ہے اسی حدیث میں کہ کہاں سے مالک آتے ہیں طلحہ عبید اللہ اٹھ کر ان سے مسافہ کرتے ایک ہی بات ٹھیک دوسری بات حضرت فرماتے ہیں حضرت عرب سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسافہ ہوتا تھا حضرت فرما رہے یار ہاں یہ دوسری بات ہے مسافہ کی بات تیسری بات ہے عبداللہ شادی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھا بابو مسافہ ختم ہو ختم ہو گیا بابو مسافہ اب امام بخاری پاپ آ رہے بابو لاکھ سے بھی لیا گئے مسافہ نہیں بابو لاکھ سے بھی لیا گئے دونوں ہاتھوں کے پکڑنے کا باپ اور کون سی بات معلوم ہے وہی عبداللہ مسجد کے تشود والی ہے یہی بات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو فیل ہے ان کا ایک ہاتھ رسول اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں میں یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو باب المدافع میں موضوع نہیں ہے اس کو باب الحمد بھی یہ نہیں بنا ہے کہ ایک ہاتھ سے اگر کوئی مسافہ کرتا ہے تو وہ مسافہ ہے اس کو بابر مسافہ ملا ہے اور عبداللہ اللہ سے رسول کا ہاتھ جو رسول کے ہاتھ میں ہے وہ مسافہ نہیں ہے اس حدیث کو بابر اپنے لیے میں لا رہے ہیں کہ مسافہ ایک ہاتھ سے ہے لیکن دونوں ہاتھوں کا کسی ایک آدمی کا ہاتھ پکڑنا یہ کسی دوسرے مقصد کے لیے جائز ہے جیسے تشور سکھانے کے لیے کسی کی توجہ کو کرانے کے لیے اور حماد نے زید کا عمل پیش کیا ہے بعد میں کہ حماد نے زید نے دونوں ہاتھ سے مسافہ کیا عبداللہ اللہ سے مبارک نے ہوا امام بخاری جب باپ مانگتے ہیں تو مقاصد تراجی میں امام بخاری کو نہیں جانتا اب جو کرنا پڑے گا وہ حدیث کہتے ہیں ارے حدیث میں استعمال کرو تو سمجھ میں آئے کہ حدیث دانی کی ضرورت ہے امام بخاری جب بات بانتے ہیں تو بات کی کئی مقاصد ہوتے ہیں میں نے کتنے کتاب لکھی ہے مقاصد تراجی میں افواف بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں تراجی میں ابواب ان کے مقاصد کیا ہے ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے جب کسی آدمی کے کسی بڑے آدمی کے پیل کو رد کرنا چاہتے ہیں تو حضرت الامام اسے بات میں لاتے ہیں اور اس کے خلاف حدیث نقل کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات میں کس آدمی کا پیل ہے اس حدیث کے خلاف ہے لہٰذا اس پر عمل نہیں ہوگا کسی کو نظریہ سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ ہماری آدمی نے جیسے دو حد مطابق کیا مارے گھٹنا ٹوٹے آپ یہ ہے تو جی ہاں اور وہ بھی بھی عبداللہ عبداللہ کے کے والی روایت روایت پر پر اگر اگر عمل عمل کریں کریں تو تو کی گے وہاں تو تین ہی ہوتا تھا چار وہاں حضرت عبداللہ کے کا ایک حال ہے آدھا اچھا کی کتاب لکھ لیجیے آدمی نے تو مسئلہ حل کر دیا اس جسے آدمی بہت بڑا آدمی ہے علامہ ابن عابدین شامی حنفی کا کا قول ہے ہے ہے کہاں یہ یہ سورہ سورہ مختار مختار نا نا اس حاشیہ لکھا ہے رب المحت کے نام مختار کا حاشیہ لکھا ہے رسول محتاط کے نام سے اس میں حضرت لکھا ہے شامی لکھتے ہیں فَإِلَّا عَلَى إِلَّا أَوْ أَوْ والأولى أن تكون لجمنا لأنها المستعملة بما فيه شرف ولما تقبل على البحر الأمير من أن الحجر يمين الله يقاتل بعباده ويقام في دونه حضرت فرما رہے کہ حجر اسود یہ اللہ کا دائنا ہاتھ ہے حجر اسود دائنا ہاتھ ہے اور جب آدمی اس کو چھوتا ہے یا بوسا لیتا ہے تو سمجھو اللہ کے دائنے ہاتھ سے مسافہ کرتا ہے تو اللہ کا دائنا ہاتھ ہے وہ تو دو ہاتھ سے مسافہ کر دو تین ہو جائے گا اور وہاں دو ہاتھ میں نہیں خالی رہنا ہاتھ اس لیے کہ اللہ کا دایا ہاتھ ہی جی تو اللہ کا دایا ہاتھ ہے وہ اب آدمی اگر مسافہ کرے گا تو ایک ہی طریقہ کیا ایک ہاتھ ملا تو مسافہ ہوگا ورنہ مسافہ ہوگا ہی نہیں اس لیے کہ یمنا کو یمنا سے ملا رہے ہیں صاف ہے اللہ تمہارا کو ڈالا اپنے اسی دائنے ہاتھ سے اپنے بندے سے مسافہ کرتا تو کہتے ہیں بڑے مسافا یمنا تو مسافہ دائنے ہاتھ سے ہونا چاہیے فیصلہ کر دیا گاڑی فیصلہ کر دیا کہ مسافہ ہاتھ سے ہونا چاہیے اچھا ایک نقطہ نکالا اس نے نقطہ نقطہ کیا نکالا نکالا انہوں نے کہ جب بولا جاتا ہے جب بولا جاتا ہے تو ہاتھ برا ہوتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے تین بھی ہو سکتا ہے چار بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں آپ کی یج بولا جائے گا یدنی ہاتھ ہیں یج جب بولا جاتا ہے تو جنس برا ہوتی ہے ہاتھ ایک یا دو ایک یا دو لیکن اگر کوئی کرینے سارے موجود ہو کرینے سارے کوئی کرینا موجود ہو تو ایک ہی ہاتھ ہوتا ہے وہ کرینا موجود ہے کریے دیکھیے میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو اب بتائیے کہا جائے گا ہاتھ تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہاتھ دور ہاتھ ہو سکتا دو ہاتھ لیکن کوئی کہ دس ہینڈ یہ ہاتھ تو آپ دونوں ہاتھ سمجھیں گے جب کوئی دس ہینڈ کھلے گا تب آپ سمجھیں گے کہ صحیح ہاتھ اگر کوئی بولے دس ہینڈ دس یہ تو یہ سے مراد چیز متعین ہو جاتی ہے آپ بولے دس یہ تو چیز متعین ہو جاتی ہے اشارے میں چیز گہرائی اور گہرائی نہیں پیدا ہو سکتی کیا کہا جا رہا ہے تاروں یعنی ہاتھ نہیں تم لوگ میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو ہاتھوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہاتھ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بتائیے یہاں پہ ہاتھ ہی کے ذریعے بتائیے ہو گیا یہ کام جب اگر ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ بات ہے دل ہے لیکن ہاتھ ہی سے دل بتائیے ہو گئی قیامت تک کوئی آدمی اس کی دوسری تعلیم کر نہیں سکتا ہے اس لیے کہ ہاتھ ہی نے سارا کپڑے ختم کر دیا چلو ایک اور روایت چلو بھائی ہاتھ ہی بس یہ تو حضرت حضرت پر پر رضی اللہ تعالیٰ تو بے کب کہتے حضر پہ مدمان یہ بھی اس لیے کہ عربی میں دو چیزیں ڈبل ہے میں وہ تو مہنت استعمال ہوتی ہے ہے پیر ڈبل زیادہ مہنت رنج ہینڈ یہ ڈبل ہے وہ بھی مہنت ہے آنکھیں یہ دو ہیں زیادہ وہ بھی مہنت ہے اسی طرح کب ہتھیلیاں دو ہے زیادہ مہنت ہے تو کب میں نے ہتھیلی سے مطابق دیکھیے یہاں سنوا کی لیکن موجود ہے کر کے عجیب بخار کیا آپ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زہر سے تو آپ کا مزافہ کیا بخاری کے کراچی میں آپ کو سمجھو جگہ کے اشتغال سے نکل کر کے حدیث کے اشتغال میں آؤ حدیث میں مشغول ہو جاؤ سب حدیث سمجھ جاتی ہے نسبت ہوگی تب نا نسبت ہو حدیث سے حدیث حیب سمجھ جاتی ہے قرآن سے نسبت ہو تو قرآن سمجھ یہ مقابلے کا بیان ہے ٹوپی ٹوپی ابھی ایک ہمارے عزیز کو کو کو رہے رہے طلبا طلبا سے کیا کیا معلوم جیسے جیسے مردے ویسے ویسے فرشتے اور استاد استاد ہوتا ویسا طالب علم گا اسے کہنا کہنا مورٹ جی، دیکھیے ٹوپی لگانا نماز ضروری ہے نہیں محلہ کیا ہے میں یاد محلہ موجود ہے خبر پر ایک سو چودہ ٹوکر محلہ ہے ایک سو چودہ محلہ ایک سو چودہ ٹوکر یہ پیر ہے میں نے عنوان دیا ٹوپی عرب کے عرب کے شہاب اخبرنی ابو سلم ابن عبد الرحمن نے آؤ سمیع ابا حریر رضی اللہ تعالیٰ لکھو مقیم السلام اچھا فقمنا فا ادن نصبر قبل ایک ہو جائی لینا رسول اللہ اس میں ہی مسئلہ بھی بہت جارا فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا قام مسلح و قبل ایک سب سیدہ ذکر فنسا وقال لنا مکانا فلم نزل قياما ينتظر وسخر ليلنا وقد اتصل يمسك الرحمن فكبر فصلى بنا یہ محلہ کے حضر میں یہ کچھ کنک ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان فرماتے ہیں اسلام میں کہ نماز کھڑی کر دی اقامت ہو گئی اقیمت الصلاة نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی اچھا ہم سب کھڑے ہو گئے یہ دیکھیے بریلوی لوگ کیا کرتے ہیں بیچارے وہ اقامت جب ہوتی رہتی ہے تو کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں حیا عالم صلاح کے اوپر یا حیا فلاح کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں یہاں کہا گیا وہ قیمت اس نماز کے لیے آمد کہی جانے لگی تو ہم سب کھڑے ہو گئے ہم نے سبوں کو درست کر لیا اس سے پہلے کہ رسول اللہ ہماری طرف نکلے یعنی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم شریفہ میں ہے اور یہاں عبادت ہو گئی اس کا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ احساس کے لیے ضروری نہیں کہ امام مسلح والا ہے بلکہ دو امام اپنے حجرے کے اندر ہے احامت کے لیے لے آ جائے ضروری نہیں تو سب لائن میں پوچھے گی آپ احتامت ہو گئی ہم نے سمے درست کر لیا آپ کے نکلنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک مسلح مسلح پر کھڑے ہو گئے تو اپنا انجر پھر اللہ اس کہنے سے پہلے آپ کو کیا کیا ہم اپنے انجر کو زیادہ کیا کیا فن کا رفا آپ پلٹے مسلح پر کھڑے تو کالا نام کرا مکان کو اس سے ہے یہی ہوگی لوگ ہٹنا نہیں مکان کو یہ لوگ فلم نظر قیامت ہم لوگ کھڑے رہے ہم انتظار کر رہے کھڑے انتظار کر رہے ہیں رسول نے کہتے کھڑے رہو ہم کھڑے نہیں کوئی بیٹھا اللہ محبت ہم سب کھڑے رہ گئے اور ہم قیام ہم برابر کھڑے نن تجربہ کرتے یہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم بڑی دیر میں سے چیز ہے آج کا جا رہی تھا انتظار کرتے کرتے ہم لوگ کھڑے ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم آئے وہ قدیم اور آپ نہا کرا رہے تھے آپ کو خیال آیا کہ میں جنوبی ہوں آپ کا آپ کو خیال آیا پر آ گئے کیسے ڈر کا علم تھا دیکھیے یہاں مسلح پر آپ پہنچے آپ کو معلوم ہے کہ مجبوری ہوئی آپ کو حکم کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یاد نہیں رہا تو آپ آئے صحابی کہہ رہے ہیں کہ یس پورا دومان آپ کے سر سے پانی لپک رہا تھا اور آپ نے اسی حالت میں ترکیب کہی ہوگا میرا بات پڑھا بتائیے ٹوپی ٹوپی ادھر آپ نے پڑھائی کرنا میرے ٹوپی کے پھر ٹوپی ذرا چلو ایک ساتھ بولنے لگے اداری نہیں کیوں مولانا ذرا سر پہ تاج رکھ لیجیے سنت رسول رکھ لیجیے آپ سر پہ تاج بولتا ہے سر پہ تاج رکھیے آپ میں نے کہا کہ حضرت ذرا سنت رسول کی طرف دھیان فرمائیے اداری نہیں تھی لیکن ٹوپی بہت بڑی لگائے ہوئے ٹوپی بہت بڑی لگائے ہوئے تو مسئلہ ٹوپیوں میں الگ کر رہے ہیں حدیثیں ایک طرف رہ گئی یہ بہت بڑا عالم نہیں آئے گا اور اس کے اوپر چادر ڈال دیا اور گیا اس کے ساتھ جو ہے جنا بھی جب گیا وہ عورت چیز کو کھاتا اور تو عمر کا بھی ہے ایک آدمی ادھر گزرا ایک آدمی ادھر گزرا عورت چیز کی بہت نظاری کا مطلب پانی کا نام کرا اس آدمی نے میرے پاس ایسا کیا وہ مگر بہت سال ادیم مہاجرین پکار کی نظاری کا مطلب پانی کرا ہو وہ تو بھاگ گیا جنا بھی کرنے والا یہ دوسرے تاج نماز کے لیے نکلے تھے وہ سامنے سے دکھائی دیے اور عورت نے چیخ کر کے کہا بڑا کچھ جا رہا ہے ان لڑائی کا روزہ پانی کرا ہوگا ساتھ آخر میں لانے کا کٹے سن کلا دوڑے تو پکڑ لیا ہاں، اس کے پاس لائے پپا نہ بوڑھا عورت کہا ہاں، یہی نہ ہوا تھا یہی ارے تم کہہ رہے میں نہیں ہوں اور بول رہی ہے نہ ہوا یہی جاتی ہے بات ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جب رسولہ تو رجم کر لیا اور لوگ جب کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں نے اب عورت کہہ رہی ہے رجم کیا جائے رجم کرنے کے لیے جب کھڑا کیا گیا تو وہ آپ کو منا کر اور میرے حساب سے بنا دیکھے کھڑے ہوئے اور رسول یہ میرا دل چوری کرنے والا نہیں ہے نا صاحب وہاں زندگی ہوتا ہے میں ہوں وہ آپ کی جس کے اوپر واقع ہوا اس عورت کے ساتھ میرا دل چوری کرنے والا ہے اس میں ایک نقطہ معلوم ہوا کہ نماز غلط میں پڑھنی چاہیے یہ بیچارے یہ کب پڑھتے ہیں صبح دن کو ہو جاتی ہے آدمی آدمی کو دیکھ لیتا ہے یہاں دیکھیے ایک آدمی نے بلاکار کیا ہے جنا بھی جب کیا ہے اس کا منہ عورت کے منہ کی کتنا طریقہ ہوگا نہیں عورت پہچانے بتائیے آپ کو اور یہ دور سے آپ کو پہچان لیا جاتا ہے کہ کون سا ہوا ہے یہ ابھی بتائیے کہ نماز غلط کے اندر پڑھنا سنت ہے اور اتنی تاریخی ہونی چاہیے کہ ایک آدمی بالکل قریب سے دوسرے کو نہ پہچان سکے یا عورت آپ کو پہچان نہیں سکے جب تم نے اس کے ساتھ ذرا میں جبر کیا بتائیے چہرہ کتنے قریب رہا ہوگا اور عورت نے دوسرے کو کہہ دیا یہ آدمی نماز غلط میں ہونی چاہیے غلط میں نہیں پڑھ سکتی اس بار کر کے پڑتے صحیح نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حادثے کے بعد سے منع نہیں پڑھ رہا ہے کہ وہ اصل اجن میں آیا سب وہی میں کہہ رہا تھا اس سے بڑا سکتا اور کیا ہو سکتا ہے سب سے بڑا سکتا یہ کہا کہ اس پر ٹوٹ جائے تو بڑا سکتا اور کیا ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نہیں نے آپ کو اتنا لیکن کیا آتا ہے اتنا حدیث کو دے ایک اس کا حصول جتنا اب یہ جتنا حدیث چھوڑ دے نہیں آنے دیں اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا کہ بھر دی فقط غفا ہوں تو کیا اللہ نے تجھے معاف کر دیا پتا یہ جس عورت کے ساتھ بلاکہ کیا جائے وہ عورت دیکھنا ہے ایسا ہے جس اس کے ساتھ کچھ بھر دی یہ یہ اسلام کا آپ اپنی اسے دنہ اسے کچھ کیا ہی نہیں ارے وہ کو تکلی نہیں فقط غفا ہوں تو اللہ نے معاف کر دیا یہ بھر دی وقال للرجل قولا حسنا اور جو بیچارے رد کیے جانے والے تو ان سے بڑی اچھی بات کہی ارے بھائی تم کہتے رہے ہم نہیں مانے ٹھیک ہے بتا لگے رج جن کو ادھر تھا جن پہلے آدمی کے دھوکے میں جن آدمی کو رج کیا جانے لگا تھا ان سے آپ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کہی بپا لے رہے رج کون بپا لے رجی بتا لیا اور جس آدمی نے یہ جناب جبر کیا تھا اس نے اس کے بارے میں آپ کو حکم دیا ان کو رج کر دیا پتھر مار مار کر فلاں کر دیا اور آپ نے بعد میں فرمایا اس آدمی نے توبہ کی کہ اگر اسے اہل مدینہ پر مار دیا تو تمام مدینہ کے سمجھا دوں تو میں کہنا چاہتا کہ یہ حدیث کی ریزیا قبول حدود کی بتا رہی ہے کہ اتنا بڑا فتنہ ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے یہ حدیث صحیح ہے عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے اور ساتھ ساتھ یہ جتنا جو خود ساتھ کا اصول ہے ان کا اس کو رد کرنے کے لیے اس سے بہتر ہوگی حدیث ہوگی نہیں سکتی تو پھر آج کر یہ پوچھنا چاہتے کیا بس باتیں بہت ہیں انشاءاللہ ٹرین کا ٹائم بھی ہو گیا ہے انشاءاللہ کسی موقع پر آپ نے دیکھا کہ حق کو چھپانے کے لیے لوگ کیسے کیسے حرکتیں کیا کرتے ہیں لیکن ہم کو اس بات پر دکھ نہیں ہے عوام سمجھ گئی ہے کہ حق پر ہو یا آپ کو سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا جانے والا تھا اب لوگوں نے شور و شرب کر کے ہوئے پڑھے لکھے لوگوں نے علما کو کہا تھا مجھے علما ایسی حرکتیں کرے تو بڑا مشکل عوام ایسی کوئی حرکت ہو ہاں ناپ کے نیچے ہاتھ ناپ کے نیچے ہاتھ کے تعلق سے جو روایت آتی ہے آپ اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ ہر صنعت میں طاقت سن رہا کے لیے ہر صنعت کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمان جی میں وہاں پہنچ اور تمام محدودین کا اجماع ہے تمام عین جہور عادی کا اجماع ہے کہ یہ آدمی مطلقاً ضعیف ہے دل اتفاق ضعیف ہوں دل اتفاق میں نقل کر دوں وہ کال ہی نقل کر دوں اور وہ بھی تفریح ہدایت ہے غالب القستان عبد الرحمان الحاق و ابن الحق ابو شیبہ واسطی قال فيه ابن حنبل و ابو حاتم منظر الحدیث امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ چار ناموں نے سے ایک کا یہ منکر حدیث ہے یہ منکر الحدیث ہے حدیث میں منکر ہے یہ منکر وہ شاد اور منکر دو چیزیں آتی ہیں نا منکر کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اتحاد کی کوئی مخالفت کرے ایک اتحاد اور پانی چاہیے کچھ بھی نہیں ہو یہ ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے ہے کوئی نہیں بخاری بخاری بخاری جب جب ہم کے بارے میں کہتا یہ نظر غور کرنے کی ضرورت ہے اور امام بخاری سی ایے نظر گئے گیا آدمی کا نظر نہیں وقال لا لا لا يقضي يقضي يقضي اور ابن اسحاق اتنے ہوا مزو مزو نہ بنی یہ علی گئی اس کے ذوق کے اوپر اتفاق ہے بتائیے جب تمام علماء کا اتفاق ہوئے تو منزل اجماع کیا ہے آپ نے اس کے دو کے اوپر اجماع ملاقات کیا اجماع کہاں بنا اسی کی تو حدیث لے رہے ہیں کسی طرح نہیں ہے پہلا رحمان ضعیف بل اتفاق اتفاقی طور پر یہ بل اتفاق یہ ضعیف ہے یہ طاقت پورا والی روایت جہاں جہاں بھی آئی ہے اس طرح سے یہ آدمی موجود اور یہ آدمی جب موجود ہے اور اس کو بڑی طریقے کی جگہ ہے تو قابل اعتماد کیسے ہو سکتی ہے اس سلسلے میں اس سے برقرار نائنٹی نائنٹین سکس کے اندر نکلا دوسرا ایڈیشن بمبئی سے انیس سو انیاسی جاتی سیونٹی نائن یہ نکلا دونوں ایڈیشنوں میں کس تلاش کے بعد کوئی جاگتی نہیں اس طریقے سے کراچی پاکستان کے ایک ادارہ ادارت القرآن والعلوم الاسلامیہ نے ارے جی کہاں تک کھوج نکالتا ہے کہاں کو بھاگتے ہیں اور کہاں کہیں گے پیچھے کچھ ہاں، کھوج نکالا ایڈیشن کیسا حیدرآباد کا پرفیکٹ ہے بمبئی سے وہی ایڈیشن متعلق کتنے ابھی چھ کا نکلا الحمد وہ ایڈیشن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بمبئی سے نکلنے والا صرف سلام کے بعد کا کسور رہا یا تو کسور رہا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ بدری بھی نہیں ہے حیدرآباد سے نکلنے والا متعلق کتنے ابھی چھ کا ایڈیشن محسوس بمبئی سے نکلنے والا انیس سو انیاسی کے اندر محسوس کراچی پاکستان کے ادارہ ادارت ادارت القرآن والعلوم اسلامیہ ہے جب مصنف نے ابھی زیادہ اٹھائے گئے مجھے عربی میں انہوں نے کس طرح کے بعد کہا تھا سرا کا اضافہ کر دیا یہ یہ اپنے ادارے سے انہوں نے نکالا اور طاقت سرا کا اضافہ کر دیا جبکہ حیدرآباد والے ایڈیشن میں بھی نہیں ہے اور بمبئی والے ایڈیشن میں بھی نہیں کیونکہ عربی ادارہ کا اس سے نکالا انہوں نے اور طاقت سرا کا اضافہ کر دیا انہوں نے چھوڑا نہیں جی تاکہ بھاگے اسی طریقے سے دیکھیے آپ من دار کو خراب میں خراب ہوگی ساتھ کا احمد ہو تو وہ اگر خراب کرا ہے تو پیچھے خراب کرنے کی ضرورت نہیں یہ ہے امام کے پیچھے پورے فاتحانہ پڑھنے کی دلیل جانتے ہیں اس طرح کا کون سا کافی ہے جادو ڈروپی اس کا اس کا کہنا کہ مجھے پچاس ہزار روپیہ آ گیا اور کون ہے یہ امام والی کا کہیں نقصان ہے پچاس ہزار آدمی ڈوٹی مجھے یاد ہے معمولی بات اور صرف پچاس ہزار جھوٹی آج میں آ ابن ماجا نے دیکھیے جس طرح کیا کی یہ زبیر ان جابر جابر ٹرافی روایت کرتا ہے ابو زبیر سے ابو زبیر روایت کرتے ہیں حضرت جابر یہ جا کے جس طرح روایت کرتا ہے ابو زبیر سے ابو زبیر روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کی کتابوں میں ایسے ہی تھا مولوی فخر الحسن صاحب گنگوئی رکنے رکھنے چون شکل عزیز گزرے والے جب مطبوع فاروقی فاروقی پریس سے جب یہ چھپی ابن ماجہ تو ابن ماجہ جب مطبوع فاروقی سے دلی سے چھپی تو انہوں نے اس تباد کے اندر جاوید جوفی کے پاس بہت پیدا کر آدمی سے پکڑ نہیں پائے گا اب جی ٹھیک ہے جانے پر کون کرے گا لیکن اہل آدمی کو اللہ تبارک پتا کیونکہ ہم تو باتوں کے درمیان کمیز کرنے کی صلاحیت سب چیز توڑ کرے گا کہا کس نے اس سے کی ہے پیچھے لگے رہتے وہ اس سے کی انہوں نے گڑبڑی کی پکڑ لیا حضرات آپ نے واؤ بڑھایا ہے کیوں بڑھایا اسی وجہ سے نا تاکہ ان کا یہ الو سیدھا ہو کہ جاتی چوکی جو جھوٹا راوی ہے وہ اگر جگہ راوی کے مطابق کا بابو زبر سکا ہے واؤ جانے سے مطابق ثابت ہو جاتی ہے اور حدیث صحیح بن جاتی ہے یہ ہے کا صحیح واؤ بڑھانے سے انہوں نے جابر جو جابر صحابی کا شاگرد بنا دیا جوفی کو کہ جوفی جو ہے ہے رہتی کر کے انہوں نے اتنا بڑا مارنے کی کی کوشش لیکن پکڑا ہی نہیں اس سے فائدہ یہ ہوا کہ حدیثوں کا اعتراض رہا ہو کیونکہ دوسرا راوی راوی جب پہلا ہوا مطابق کی صحت میں کچھ خلل واقع نہیں ہوتا یہ حدیث ہے انہوں نے کہا تو کہاں کہاں رہنمائی کی جائے کہاں کہاں بتایا جائے کہ انہوں نے کیا کیا کیا وجہ سے شور و ان کا مطلب ہے اخبار کو نبی سننا چاہتے ہیں نہ بات سنانا چاہتے ہیں اور ہم بات کو سنائے تو شور و شور کر اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم کبھی دبا نہیں آپ کی خصوصیت ہے جتنا انہیں دبایا جاتا ہے اتنا ہی بڑھتا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ ہمیں نیک ملوڑا کو بھی پتا ہونا ہے اور جو مسائل ہیں ایسے نہیں ہے جن کا جواب نہ دیا بالکل آسان ہے جو سارے بچے جواب دے سکتا ہے کتاب کی شکل میں بھی الحمد للہ یہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی مدلل ان شاء اللہ اور اوپر پوچھا جائے گا کہ اس میں کون سی بات سے آپ کو ہے تو وہ بیس لاکھ کا جو معاملہ ہے نا بیس لاکھ کا دعویٰ کریں گے ہم لوگ مجھے کہ کہاں اعتراض نہیں دینا بڑے تو سے بحث شروع کریے کتابوں سے تو بیچارے معصوم ہی تھے وہ بھی کے کپڑے جو ہیں کتابوں کی شکل میں لا کے رکھے جب ایک رڈی ہمارا مناظرہ سنا تو بندوں کو دکھا کر بولا یہاں سے چلے جاؤں ورنہ سنا خود کر دیتا ہوں یہی لوگ ہم پر ہیں ہماری طرف اشارہ کر کے بھیج دیا آج جو بول رہے مجھے کہ ہم وہاں تم کو لاجواب کر دیے جو لوگ موجود تھے اس میں ہمارا افضل بھائی ہیں کہ ان سے کوئی بات نہیں بن پڑی تو بیچارے ہے نا بھاگ گئے مگر کہہ رہے کہ ہم ہم کو بھگا دیا اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ انتظام کر لیتے ہیں ججمنٹ کا اب عوام کو کیا معلوم حدیث کیا ہے فقہ کیا ہے اگر یہ لوگ ججمنٹ کس کو بنانا ہے جو ہماری بات بھی جانے ان کی بات بھی جانے اور فیصلہ دے تو انشاءاللہ ہم رات کے بارہ بجے بھی تیار ہیں ججمنٹ لاتے ہی نہیں جہاں جہاں مناظرہ ہوتا ہے یہ اپنے آلات سے ہی قرآن حدیث کو انکار کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے فیصلہ نہیں ہو پاتا آپ کسی بھی عدالت کے اندر جائیے جج دونوں کی بات سنتا ہے اور جس کے پاس دلائی ہوتی ہیں اس کی طرف فیصلہ دیتا ہے تو لہٰذا تیسرا آدمی ہونا چاہیے تاکہ ہماری بات سنیں ان کی بات سنیں اور اس کو دونوں طرف سے جاننا پڑے گا پھر اس کے بعد اس کو فیصلہ دینا پڑے گا تبھی جا کر کے کوئی مناظرہ جیت سکتا ہے ورنہ آپ جیت نہیں سکتا اب ہمارے بعض نوجوانوں کا خیال کیا ہے ڈبیٹ بولتے ہیں میں ایک گھنٹہ یہ بات کریں ایک گھنٹہ ہم بات کریں عوام خود فیصلہ کر لیں اس سے جو ہے اتنا فیصلہ نہیں ہوتا تو ہماری نظر میں ایک ارون سوری صاحب ہیں جو بی جے پی لیڈر ہیں اسلامیات کا پورا مکالہ ہے اور ان کی کتاب یہ ہے ورلڈ آف فتح آباد اس میں صرف اہل حدیث کو ہم جانتے ہیں کسی اور کو بھی نہیں جانتے ان کو بلا لیا جائے ریکویسٹ کر کے ہم کو منظور ہے ان کو منظور کر لینا چاہیے جس نے ہر فرقے کے بارے میں اس کے اندر مواد کیا ہے تو آپ کو وہ گنگا رام میں کتاب مل جاتی ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ شاء آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور کس قسم کا وہ اعتراض کرتا ہے کیسے کرتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا حالانکہ وہ غیر ممکن ہے تو لہٰذا ججمنٹ کے لیے آدمی انتخاب ہونا چاہیے اس کے بعد رات کے بارہ بجے کہیں کی نیند میں ہم فیصلہ کر لیں کیوں حدیث ہم کو یاد نہیں حدیث سے ہم کو اتنی یاد نہیں کہ وہ لوگ حدیث پڑھ کے نہیں سکتے ان شاء اللہ تو ہمیں تیار نہیں مگر ان کے پاس جو ہے اگر حدیث کا بھی انکار کر دیں قرآن کی بھی ضرورت نہیں تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ ساری کتابیں منگا لی جائیں اسی میں اپنا مطلب ثابت کر دوں یہ بہتر رہے گا اب انہیں کو کہیں کہ فقہ کی کتابیں نہ لیں تو بول کر کے فلاں صفحے میں پڑھ کر بتائیں بہتر ہے ان کی کتابیں خود جتنے مسائل ہم عمل کرتے ہیں اس کی تائید کی گئی ہے چاہے ہدایہ ہو جب مختار ہو رد المختار ہو غلام ہو غلام ہو سب میں ہماری تائید ہے یہ طرفہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں دوسرا حقیقت الفقہ میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پڑھنے والا راہ ہدایت پر آ جاتا ہے ارے یہ تو ہے کیا ویسے مسائل یہ قرآن و سنت میں نہیں ہیں یہ قرآن و سنت میں آنے دن کر رہے ہیں پھر ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے ایسے ہمارے غیر مسلم ہیں جو تاخیر کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے تو یہ دور جو ہے اندھا دور نہیں ہے کمپیوٹر کا دور ہے اب آئندہ کیا آنے والا ہے اللہ کو معلوم جہاں جہاں اہل حدیث بن رہے ہیں چاہے گلف میں ہوں سعودی عرب میں ہوں ہندوستان میں ہوں یہ سب لوگ گلگلا کر کے یہ سب کتابیں نکال کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم سب حق پر ہیں اس کا جواب دے دیا جائے فلان دے دیا جواب دے رہے بیٹھے تو حالات کیا ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لہٰذا ہم کو سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے اخلاق سے کام کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے آدمی کو تحقیق میں لگنا چاہیے میں نے مثال دی تھی انسان اور جانور میں اللہ نے فرق بنایا ہے تو انسان تحقیق کے لیے پیدا ہوا ہے اور جانور تو غیر تحقیق کے مرچ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ساری جماعت والوں کو یہ ساتھی کی ہمیشہ زندہ رکھنے کی توقع فرمائیں اور جو کچھ آپ نے سنا ہے اپنے بھائیوں کو سنائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چل جائے ہم کسی کو یہ نہیں چاہتے کہ برے بن جائیں آپ اپنے بھائی کو جہنم سے بچانا آپ کا فرض ہے یہ فرض سمجھ کر کے بغیر تنقید کے اس کو قرآن حسی کی دعوت ہے انشاءاللہ شاء آپ کامیاب ہو جائیں گے اور جیسا کچھ ہم لوگ کامیاب ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں حالانکہ حالت تو حالت الرجی تو ہے ذرا آپ غور کر لیں میں نے کہا تھا سب سے صاحب سے ایک کام کرو آپ کی مساجد میں ہم کو ایک گھنٹے کا موقع دو آپ ہماری مسجد میں کئی گھنٹے تقریر کر لیں جتنے آج منفی بنا لیں ہم کو منظور ہے وہ کہا کہ نہیں ہوتا